مجاہد حکم یا ابن حکم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو اڑسٹھ